جون دو ہزار نو بروز ہفتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر چھبیس تیسرا سبق اور دوسرا جز تلفظ و مفہوم آج ہم تلفظ و مفہوم سیکھ رہے ہیں تشاہد کا تشاہد کو اتحیات بھی کہتے ہیں اور یہ وہ کلمات ہیں جو نماز میں قادہ میں پڑھے جاتے ہیں نماز کی چار حالتیں ہیں کھڑے ہونے کی حالت جھکنے کی حالت چہرہ زمین پر رکھنے کی حالت اور بیٹھنے کی حالت تو نماز میں کل چار حالتیں کھڑے ہونے کی حالت یہ دو صورتیں ہیں اس کی ایک صورت ہے رکو سے پہلے کھڑا ہونا ایک صورت ہے رکو کے بعد کھڑا ہونا رکو سے پہلے کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں اور رکو کے بعد کھڑے ہونے کو قوماہ کہتے ہیں رکو سے پہلے جو کھڑے ہوتے ہیں جس میں قرات ہوتی ہے اس کو قیام کہتے ہیں اور رکو کے بعد جو کھڑا ہونا ہے یہ مختصر کھڑا ہونا ہے اس کو قومہ کہتے ہیں اس کے بعد دوسری حالت ہے نماز میں جھکنے کی حالت یہ جھکنے کی حالت کو رکو کہتے ہیں تیسری حالت ہے چہرہ زمین پر رکھنے کی حالت اس کو سجدہ کہتے ہیں چوتھی حالت ہے بیٹھنے کی حالت اس کی بھی دو صورتیں ہیں ایک ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں اور دو رکت کے بعد بیٹھنے کو قاضہ کہتے ہیں تو دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ ہے اور دو رکتوں کے بعد بیٹھنا قاضہ ہے دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا یا نماز کے آخر میں بیٹھنا سلام پھیلنے کے لیے اس کو قادہ کہتے ہیں اتحیات ہر قادہ میں پڑھی جاتی ہر قادہ میں اتحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے اور واجب اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ رہ جائے تو اس کی تلافی سجدہ صاحب سے ہو سکتی کہ واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے نماز نہیں ہوگی اگر واجب بھول جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی فرض اگر رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی لیکن واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب ہونے سے نماز ہو جائے گی تو تشاہد کا پڑھنا یہ واجب ہے کتنی مقدار کا پڑھنا اتنی مقدار کا پڑھنا دیکھیے قادہ جو ہے جو سلام پھیرنے کے لیے نماز کے آخر میں بیٹھتے ہیں وہ قادہ فرض ہے لیکن اس سے پہلے جتنے قادے ہوں گے نماز میں وہ واجب ہیں اور ہر قادہ میں چاہے آخری قادہ ہو چاہے پہلا قادہ ہو اس میں اتحیات کا تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے تو نماز کے واجبات میں ایک واجب یہ شامل ہے تو اس کا تلفظ پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں پھر اس کے معنی پر گفتگو انشاءاللہ ہوگی آپ اب دیکھیے یہاں اور حمزہ کے درمیان لام ہے یہ قاعدہ ذہن میں آپ رکھیں گے کہ جس حرف پر الف کے سوا جس حرف پر کوئی علامت نہ ہو وہ حرف پڑھنے میں نہیں آئے گا پورے قرآن مجید میں یہ ایک اصول ذہن میں رکھیں گے کہ جس حرف پر الف کو چھوڑ دیں باقی جس حرف پر کوئی علامت نہ ہو تو وہ حرف پڑھنے میں نہیں آئے گا اب یہاں ات ات میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ حمزہ کے بعد لام ہے اور لام پر کوئی علامت نہیں اس لیے لام پڑھنے میں نہیں آئے گا ات ہی تو دونوں اور پوری طرح گول کر کے چھوٹی مقدار میں ادا کریں گے ٹو ات لیل اس کو نہیں پڑھیں گے منہ سمیٹ کے اب دیکھیے کہ واؤ پر زبر ہے اور واؤ کے بعد الف ہے اور الف کے بعد لام ہے لام پہ علامت کوئی نہیں اس لیے لام تو نہیں پڑھیں گے الف پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے دیکھیے اس الف کے بعد جو پڑھا جانے والا حرف ہے وہ سواد ہے اور سواد پہ شد ہے الف پر علامت نہ ہو اور اس کے بعد شد والا حرف آ جائے تو وہ الف بھی نہیں پڑھتے تو یہ الف پر مد کی علامت نہیں ہے الف خالی ہے اور اس کے بعد شد والا حرف ہے اس لیے الف کو بھی نہیں پڑھیں گے وس اب دیکھیے کہ نیچے سواد کے نیچے دوسری لائن میں گول نشان لگا ہوا ہے تو دوسری لائن میں یہ تلفظ دیا ہوا ہے تو اس میں دیکھیں کہ سواد کے نیچے گول نشان ہے نقطہ سا لگا ہوا ہے تو اس کتاب میں جہاں جہاں حرف کے نیچے یہ نشان لگا ہوگا اس حرف کو موٹا کر کے ادا کریں گے وس والا وا ٹو وق یہاں بھی توئے کے نیچے دیکھیے نشان لگا ہوا ہے وات تو اب یہاں رکنا ہے ہم نے جب رکنا ہے تو پیش کو جزم بنا دیں گے تو اس کو پڑھیں گے وقت پی السلام آ آئین کو نمایاں کر کے ادا کریں گے آ لئی اس کو لے نہیں پڑھیں گے لام یا زبر لئی علئی کا اوہن اب دیکھیے کہ نون پر شد ہے جہاں بھی نون پر شد ہو آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کریں گے اوہن یو و رح اب یہ را کے بعد ہا ہے جیم کی شکل والی جہاں جیم کی شکل والی ہا ہوگی اس کو آپ بڑا ڈھیلا ڈھالا حلق کے درمیان سے ادا کریں گے بڑا ڈھیلا ڈھالا ادا کریں گے مات اللہ اب یہ دیکھیے لام ہے لفظ اللہ کا اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اسلام کو بھی موٹا ادا کریں گے اس سے پہلے ہم نے اتحیات للہ اسلام کو موٹا ادا نہیں کیا یہ لفظ اللہ کا لام ہے اس سے پہلے زیر ہے لیکن و رحمت اللہ اسلام کو موٹا ادا کریں گے کیوں اس لیے کہ اس سے پہلے یہ لفظ اللہ کا لام ہے اور اس سے پہلے پیش ہے و رحمت اللہ و بارہ کا تو تو یہ ہے تو ہو لیکن یہاں رکنا ہے الٹا پیش جزم بنا دیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ بارہ کا تو دونوں ہاں پوری طرح گول کر کے تو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین آش شیر کو ذرا نمایاں کریں گے عش ہا اب ہے کی آواز بھی چھپنے نہ پائے ہے کی آواز کو بھی ظاہر کریں گے آش ہا دو دو نہیں دونوں ہال پوری طرح غور کر کے آش ہا دو اللہ اب دیکھیں نور پہ جزم ہے اور اس کے بعد شد والا حرف آ گیا تو شد والا حرف آ جائے جزم والے حرف کے بعد تو جزم والا حرف نہیں پڑھتے اش ہاضو اللہ اب دیکھیے علیف پہ مد ہے جہاں مد کی علامت ہوگی وہاں آواز کی مقدار لمبی ہو جائے گی اللہ ال ال عل نہیں ال إلا اللہ وش ہاد ابن پہ شد ہے آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کریں گے ان مدن امیم پہ شد ہے جہاں میم پہ شد ہو وہاں بھی آواز درمیانی مقدار میں ناک سے ادا کریں گے محمدن اب و وصول دونوں اور پوری کا گول کر کے لوہ نہیں پڑھیں گے اس کو لوہ پڑھیں گے یہاں رکنا ہے تو یس میں لوہو ہے لیکن یہاں رکنا ہے تو ہا کا الٹا پیش جس بنا دیں گے اس کو پڑھیں گے و رسو اب آئیے مفہوم کی طرف اتحیات تمام قولی عبادتیں یہ کہ عبادت کس کو کہتے ہیں کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر تین کاموں میں سے کوئی کام کرنا یہ عبادت ہے تو عبادت کس کو کہتے ہیں اس کو بالکل دل میں نقش فرمائیں کیا عبادت کس کو کہتے ہیں کسی کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر تین کاموں میں سے کوئی کامیاب کریں گے یہ عبادت ہے نمبر ایک اس کی اطاعت کرنا اطاعت کہتے ہیں خوشی کے ساتھ حکم ماننا اس کی اطاعت کرنا نمبر دو اس کے سامنے اپنی آجیزی اور اس کی عظمت ظاہر کرنا یا اس کے سامنے اپنی آجیزی اور اس کی عظمت ظاہر کرنا نمبر تین زبان جسم اور مال سے اسے خوش کرنے کی کوشش کریں زبان سے خوش کرنے کی کوشش کریں تو عبادت جسم سے خوش کرنے کی کوشش کریں تو عبادت مال سے خوش کرنے کی کوشش کریں تو عبادت اب دیکھیے تین کام ہیں یہ تین کام ہم اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں اطاعت کرنا حکم ماننا اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی کرتے ہیں والدین کی اطاعت بھی کرتے ہیں بزرگوں کی اطاعت بھی کرتے ہیں مرشد کی اطاعت بھی کرتے ہیں استاد کی اطاعت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے سوا تو کسی کی عبادت کی نہیں جا سکتی تو پھر یہ اطاعت جو کرتے ہیں یہ عبادت ہے نہیں اس لیے کہ ہم ان میں سے جس کا بھی حکم مان رہے ہیں اس کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا نہیں سمجھتے اس لیے یہ عبادت نہیں تو وہ اطاعت عبادت ہوگی جس اطاعت میں کہ جس کی اطاعت کر رہے ہیں اس کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھے اپنی آجیزی اور اس کی عظمت کا اظہار ہم استاد کے سامنے بھی کرتے ہیں والدین کے سامنے بھی کرتے ہیں نبی علیہ صاحب السلام تو ہیں ہی عظمت والے تو کیا یہ عبادت ہے ہاں اگر ان کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر ان کی تعظیم کریں گے تو یہ عبادت لیکن ہم ان کو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والے نہیں سمجھتے تو اس کے بغیر جو تعظیم کی جاتی ہے وہ عبادت نہیں اسی طرح زبان سے جسم سے اور مال سے خوش کرنے کی کوشش کرنا کا اس تصور کے ساتھ ہو کہ یہ سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا ہے تو اس کو عبادت کہا جائے گا اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی نہیں جا سکتی اب عبادت کی تین صورتیں ہو گئیں ایک عبادت ہے قولی عبادت کے زبان سے کرنا ایک عبادت ہے جسم کی عبادت ایک عبادت ہے مال کی عبادت کہ انسان کا جو تعلق ہے عبادت سے وہ چار چیزوں کا تعلق دل کا سب کچھ کر سکنے والا ہے تو اس کو عبادت کہا جائے گا اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی نہیں جا سکتی اب عبادت کی تین صورتیں ہو گئیں ایک عبادت ہے قولی عبادت کے زبان سے کرنا ایک عبادت ہے جسم کی عبادت ایک عبادت ہے مال کی عبادت کہ انسان کا جو تعلق ہے عبادت سے وہ چار چیزوں کا تعلق ہے دل کا تعلق ہے زبان کا تعلق ہے جسم کے باقی حصے کا زبان کے کو چھوڑ دیں زبان کا ہو گیا تو باقی جسم کا تعلق ہے اور مال کا تعلق ہے دل کا تعلق ہے سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھنا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو پہلے عقیدہ بنے گا عبادت عمل ہے اس کی روح ہے عقیدہ ایمان اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو سب کچھ جاننے اور سب کچھ کر سکنے والا سمجھ کر تو یہ سمجھنا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو بنیاد دل ہے یہ ہو گیا اب اس کے بعد جو دین کام کر رہے ہیں وہ عبادت ہیں اب قولی عبادت کہ وہ عبادت جو زبان سے ہو جسمانی اور بدنی عبادت جو پورے جسم سے ہو جسم کے کسی عزم سے ہو اور مالی عبادت جو مال کے ساتھ ہو مال کے ذریعے ہو تو یہ تین قسمیں ہو گئیں عبادت کی تو یہاں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اتحیات تمام قولی عبادتیں اب قولی عبادت میں کیا کیا شامل ہے قولی عبادت میں تلاوت قرآن مجید کی قولی عبادت میں ذکر اذکار کے تمام کلیبات قولی عبادت میں دعا قولی عبادت میں ندا کہ پکارنا مدد کے لیے ندا یہ بھی قولی عبادت اس قولی عبادت میں درو شریف درو شریف کیا ہے دعا ہے تو یہ بھی قولی عبادت میں ہے تو جتنے ذکر کے کلمات ہیں یہ ساری سارے کلمات قولی عبادت میں شامل اتحیات و تمام قولی عبادتیں ہی اللہ کے لیے ہیں وسلاوات اور تمام بدنی عبادتیں بدنی عبادتیں بدنی عبادتوں کے لفظ استعمال ہوا سلاد کے جو اصل معنی ہیں وہ ہیں جسم کو حرکت دینا تو نماز کو بھی سلاد اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جسم کو حرکت دی جاتی ہے دیکھیے کہ میں نے یہ بات گزارش کی کہ جسم کی چار حالتیں ہیں کھڑا ہونا جھکنا چہرہ زمین پر رکھنا بیٹھنا اور نماز میں یہ چاروں حالتیں ہوتی ہیں اس لیے اس کو سلاد کہتے ہیں یہ نماز کی حرکات کا مجموعہ ہے تو سلاد جو ہے یہ اشارہ ہو گیا جسمانی اور بدنی عبادت کی طرف تو یہاں وہ اور تمام بدنی عبادتیں بدنی عبادات میں نماز ہو گئی سجدہ ہو گیا روزہ ہے طواف ہے حج کے باقی مناسب ہیں یہ ساری چیزیں جہاد ہے یہ سب عبادتیں بدنی عبادتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن اور جسم کے ساتھ ہے وہ ساری عبادتیں اس کے اندر شامل وطیبات اور تمام مالی عبادتیں تو یہ بات تمام مالی عبادت تو مالی عبادتوں میں زکوٰۃ ہے قربانی ہے نظر ہے نیاز ہے یہ ساری عبادتیں مالی عبادتیں ہیں تو یہ سب عبادتیں کس کے لیے ہوں گی اللہ کے لیے کہ مدد کے لیے پکاریں گے کس کو اللہ کو جھکیں گے سجدہ کریں گے کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزہ کس کے لیے رکھیں گے اللہ کے لیے کسی اور کو مشکل کشا مان کے روزہ رکھنا اس کے نام کو روزہ رکھنا یہ بدنی عبادت ہے اور جو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی اور اس کے بعد نظر و نیاز میں خاص طور پر کہ یہ نظر اللہ ہے نیاز فلاں ہے تو یہ بھی شرک ہے اس لیے کہ نیاز عبادت ہے مالی عبادت ہے اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی یہ کلمات جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں یہ کلمات ایک واقعہ کو ظاہر کر رہے ہیں یہ واقعہ ہے معراج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان کے دسویں سال دس سال بعد نبی علیہ السلاط والسلام کی زوجہ محترمہ خدیت رقبر رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اور نبی علیہ السلاط اسلام کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا یہ دونوں آپ کے لیے بہت زیادہ معاون تھے کہ ابو طالب تحفظ کا ذریعہ تھے اور خدیت قبر رضی اللہ عنہ جب آپ تبلیغ کر کے گھر تشریف لاتے تھے تو رضی اللہ عنہ کا رویہ آپ کی تھکاوٹ کو اور آپ کے دل کی کیفیت میں جو صدمے کی کیفیت ہوتی تھی تو ان کا رویہ اس صدمے کی کیفیت کو دور کر دیتا تھا تو یہ غم گسار تھیں نبی علیہ والسلام کی انتقال ہو گیا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد نبی علیہ السلاط والسلام طائف کی طرف تشریف لے گئے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہو آپ کے غلام آپ کے ساتھ تھے جب آپ تشریف لے گئے وہاں اپنے دین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دعوت قبول کرتے نبی علیہ السلاط والسلام کے پیچھے لڑکے لگا دیے جو آوازیں کستے تھے اور آپ پہ پتھر پھینکتے تھے نبی علیہ السلاط والسلام زخمی ہوئے یہاں تک کہ آپ کی جوتی کھلی جوتی عموماً استعمال فرماتے تھے اتنا خون نکلا کہ جوتی میں جم گیا نقاہٹ کی وجہ سے نبی صاحب السلام کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے لیکن جب بیٹھ جاتے تھے کمزوری سے تو یہ آتے تھے اور حضرت کا بازو پکڑ کے حضرت کو کھڑا کر دیتے تھے اسی حالت میں نبی علیہ السلاط والسلام نے ایک باغ میں پناہ لی حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال پہاڑوں کے فشتے کے ساتھ تشریف لائے کہا کہ حضرت اگر آپ حکم فرمائیں تو یہ اہل مکہ اور یہ طائف والے جو آپ کے دشمن اور آپ کو دکھ دینے والے ہیں یہ ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیں دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دے یہ ہمارا کل جیبال تو یہ درمیان میں پس کر رہ جائیں حضرت نے فرمایا کہ نہیں یہ نادان ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ایمان لائیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد ایمان لائے گی نبی علیہ السلاط والسلام کا یہ اندازہ اللہ تعالی نے صحیح فرمایا اسی طائف طائف میں ایمان لانے والے ہوئے اور اسی طائف سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے تھے ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن کر یہاں بڑے عظیم پاک و ہند میں تشریف لائے اور ان کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو نبی علیہ السلاط وسلام جب اس کیفیت کے بعد واپس تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ میں کیونکہ انکسار اور آجزی کی انتہا ہو گئی بندگی اور بے چارگی کی انتہا ہو گئی کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے اس باغ میں جو دعا فرمائی ہے بڑی درد والی دعا ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کہ تو مجھے بے سہارا مت چھوڑ تو نبی علیہ السلاط وسلام کی یہ درد بڑی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر قبول ہوئی کہ جب آرضی اور بندگی کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بلندیوں کی انتہا فرما دی کہ آپ کو معراج کی کی نعمت عطا فرما دی تو اس کے بعد نبی علیہ السلاط والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کے حضور جب پیش ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں یہ بھی غلط فہمی دور فرما دی گئے کہ اللہ کے دور پیش ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اسی جگہ پر تھا اللہ تو لا محدود ہے جو لا محدود ہو کسی جگہ پہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تجلیات کا مرکز بنایا ہے عرش کو کہ اللہ عرش پہ نہیں بیٹھتا کہ عرش تو مخلوق ہے اور محدود ہے اللہ تو لا محدود ہے تو عرش نے اللہ کو نہیں اٹھایا ہوا اللہ کی رحمت نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یہ ایک بات ذہن میں رہے لیکن انسان کیونکہ مجبور ہے محدود ہے اس کی جہت بھی ہے طرف بھی ہے کہ دیکھیے کہ ولی اللہ المشرق و المغرب مشرق اور مغرب یہ تمام اطراف اللہ کی طرفیں ہیں جس طرف بھی آپ رخ کریں اسی طرف اللہ ہے تو پھر یہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم کیوں دیا اس لیے کہ یہ انسان کی مجبوری ہے کہ اس کے لیے کوئی رخ ہونا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی سہولیات کے لیے اپنی تجلیات اور رحمتوں کے نزول کا ایک مرکز بنا دیا اور اس لیے حکم دیا کہ اس کی طرف تم اپنا رخ کر لو تاکہ ان تجلیات اور ان رحمتوں کو حاصل کرنے والے بن جاؤ تو بیت اللہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات اور اس کی رحمتوں کا ذریعہ ہے کہ اللہ بیت اللہ کی طرف نہیں اللہ تو ہر طرف ہیں یہ انسان کی سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو لام محدود ہے ہر جگہ اللہ کے سامنے ہے لیکن نبی علیہ السلاط والسلام کو جو اوپر بلایا ہے تو یہاں اوپر بلانا یہ تو اعزاز ہے کہ بلندی کی طرف اشارہ ہے تو بلندی پہ کسی کو لانا یہ اس کے لیے اعزاز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تجلیات سے نبی علیہ السلاط والسلام کو سرفراز فرما سکتے تھے زمین ہی پر لیکن یہ اوپر لے جانا یہ نبی علیہ السلاط والسلام کی عظمت کو ظاہر فرمانا تھا تو نبی اصلاط اسلام کو اوپر لے گئے کہ بلندی یہ عظمت کا اظہار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بھی عرش ہے کہ عرش سے یہ ساری تجلیات آگے منتقل ہوتی ہیں تو نبی علیہ السلاط والسلام کو اس مرکز پہ بلایا تاکہ براہ راست جو تجلیات کا مرکز ہے وہاں سے حضرت کو سرفراز فرمایا جائے تو نبی علیہ السلاط والسلام تشریف لے گئے تو جب اس مقام پر پہنچے جو مقام ملاقات کے لیے تجلیات کے لیے مقرر کیا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلاط والسلام سے سوال فرمایا کہ آپ کیا لائے نبی علیہ السلاط والسلام نے اللہ کے حضور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تین ہدیہ پیش کی ہیں اطحیات ادفلاوات ابیبات کہ اے اللہ کہ میں اور میری امت قولی عبادتیں تیری کرتے ہیں اور تیری ہی کریں گے کہ اے اللہ کہ میں اور میری امت جسمانی عبادت تیری کرتے ہیں اور تیری ہی کریں گے اے اللہ کہ میں اور میری امت مالی عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور تیری ہی کریں گے تو معلوم ہوا ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ عبادت ہے ایک بات یہ معلوم اور عبادت کی یہ تینوں صورتیں صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہیں کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی ایک بات یہ معلوم ہو گئی تو اسی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے اللہ کے حضور یہ عہد کیا کہ اللہ کہ ہم اولی عبادت تیری کریں گے جسمانی عبادت تیری کریں گے مالی عبادت تیری کریں گے یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں گے یہ شرک تو ہے ہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن ایک پہلو اور بھی قابل غور ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام سے ہمیں محبت کا دعویٰ ہے کہ آج اس گئے گزرے دور میں وہ حکمران بھی جو ہم پہ مسلط کر دیے جائیں وہ حکمران بھی جو تابوتی قوتوں کے آلے کار ہوں اگر تابوتی قوتوں سے کوئی معاہدہ کر لیں تو معاہدہ پوری قوم نبھانے کی کوشش کرتی ہے کہ چاہے یہ صدر برا تھا اچھا تھا تھا تو ہمارے نام پر ہی کر رہا تھا معاہدہ تو ہمارا ہی نمائندہ تھا جب ایسا نمائندہ جو ہم پر مسلط کر دیا جائے اور جس کی نمائندگی ہمارے لئے عیب کی بات ہو اس کا کیا ہوا معاہدہ بھی ہم قائم رکھتے ہیں اور نبی علیہ السلاط والسلام سے تعلق کا ہونا یہ تو اعزاز اور خوش نصیبی کی بات ہے اور نبی علیہ السلاط والسلام ہماری نمائندگی میں اللہ تعالی سے یہ وعدہ فرما رہے ہیں اور ہم اگر عبادت میں کسی کو شریک کریں گے تو نبی علیہ السلاط والسلام کے اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ رکھنے والے ہیں ان کے لیے تو قطع گنجائش نہیں کہ کوئی ایسا کام کریں کہ جس میں شرک کی معمولی آمیزش بھی پائی جاتی ہو تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ معمولی شرک بھی اختیار نہ کیا جائے تو لہذا نبی علیہ السلاط اسلام نے یہ تین تحفے اللہ کے حضور پیش کیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے تین انعام عطا فرمائے اور نبی علیہ السلاط اسلام کو فوری طور پر تین نعمتیں عطا فرمائیں السلام سلامت سلام ہو علی کا آپ پر ایوہن نبی یو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ اور اللہ کی رحمت و برکات ہو اور اس کی برکات تو تین نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے فوری طور پہ عطا فرمائیں ایک نعمت سلامتی دوسری نعمت رحمت اور تیسری نعمت برکات کیا نبی علیہ السلاط والسلام ہم یہ تین نعمتیں آپ کو عطا فرما رہے ہیں جس میں یہ اشارہ فرما دیا کہ اگر کوئی سلامتی چاہتا ہو تمہارے امت میں سے آپ کی امت میں سے اگر کوئی سلامتی چاہتا ہے کس سے سلامتی اللہ کے عذاب سے سلامتی اللہ کے غضب سے سلامتی گمراہی اور بھٹکنے سے سلامتی ایمان دین اور اعمال کی سلامتی چاہتا ہو یا اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو یا اللہ و تعالیٰ کی بلاکات حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ذریعہ صرف اور صرف آپ ہیں کہ یہ سلامتی آپ کے ذریعے سے نصیب ہوگی اللہ کی رحمت آپ کے ذریعے سے نصیب ہوگی اور اس کی بلاکات بھی آپ کے ذریعے سے نصیب ہوں گی تو جس قدر نبی علیہ السلاط اسلام کے ساتھ وابستگی زیادہ ہوگی اور وابستگی کیا ہے وابستگی ہے نبی علیہ السلاط وسلام پر ایمان اور نبی علیہ السلاط وسلام کی سنت پر چلنا نبی علیہ السلاط وسلام پر ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کیے جائیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے طریقے پر آپ کی سنت پہ پوری طرح چلا جائے تو جس طرح سنت پر عمل جس حد تک سنت پہ عمل ہوگا اسی قدر نبی علیہ السلاط وسلام سے تعلق ہوگا وابستگی ہوگی اور جس کا جس قدر تعلق ہوگا وہ ان تین نعمتوں کا اسی قدر زیادہ حقدار ہوگا اب یہاں ایک اشکال جو ہے پیدا ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ایک بات اور گزارش کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تین انعام اس امت کے لیے عطا فرمائے اس امت کے لیے جو تین انعام عطا فرمائے ان میں پہلا انعام نماز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پانچ وقت کی نماز اس موقع پہ فرض فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ والسلام کو اس امت کے لیے پچاس نمازیں عطا فرمائی نبی علیہ السلاط والسلام یہ پچاس نمازیں لے کر تشریف لائے جب ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلاط والسلام نے پوچھا کہ کیا لائے کہا کہ اللہ نے نماز کا یہ تحفہ عطا فرمایا ہے پچاس نمازیں تو انہوں نے کوئی بات نہیں فرمائی جب چھڑے آسمان پہ تشریف لائے تو حضرت موسا نبی جینا السلاط السلام سے ملاقات ہوئی تو علیہ السلام نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پچاس نمازوں کا تحفہ فرمایا کہ یہ نماز تو بہت عظمت والا عمل ہے یہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کی صورت ہے لیکن طبیعتیں جو شیطانیت اور نفسانیت سے رنگی ہوئی طبیعتیں ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کی قدر و قیمت کو کیا سمجھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر تین نمازیں تھیں کہ میری امت پر تین نمازیں تھیں اور یہ امت اس کو بھی ان تین نمازوں کو بھی نہ نبھا سکی تو آپ کی امت یہ پچاس نمازیں کیسے ادا کرے گی اب یہاں ایک جملہ میں نے گزارش کیا ہے اس کو دو دفعہ میں نے عرض کیا ہے متوجہ کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ اسلام نے فرمایا کہ میری امت پر تین نمازیں فرض تھیں تو یہودیوں میں نمازیں کتنی ہیں یہودیوں میں نمازیں تین ہیں تو دیکھیے کہ آپ کے ہاں جو ایک گروہ ہے یہ ایسا گروہ ہے جو یہودیت سے مماثل رکھتا ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کا آغاز یہودیت سے ہوا ہے کہ بانی عبداللہ بن صبا ہے جو پہلے یہودی تھا اور اس کے بعد بظاہر مسلمان ہوا منافقت کی حالت میں رہا تو یہودیت کی باتیں اس نے منتقل کی ہیں اس امت کے اندر اپنے گروہ میں جس گروہ کو اس نے تشکیل دیا جو گروہ اس نے تشکیل کیا اس گروہ میں وہ باتیں شامل کی یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں نمازیں مستقل طور پر تین وقت میں ادا کی جاتی ہیں کہتے ہیں وہ بھی نمازیں پانچ ہیں لیکن ان کو وہ مماثلت پیدا کرنے کے لیے ان نمازوں کو تین وقتوں میں ادا کرتے ہیں تو حضرت موس علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی کہ اللہ کئی نمازیں ان میں کچھ تخفیف فرمائیں اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ کی کمی فرما دی پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے پھر موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ حضرت یہ پینتالیس بہت زیادہ ہیں پھر حضرت تشریف لے گئے اب کیا موسا علیہ السلام عالم الغیب تھے علیہ عالم الغیب نہیں تھے ان کو تجربہ تھا اپنی قوم کا تو انہوں نے اس تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہی اور نبی علیہ السلام کو تجربہ اس لیے نہیں تھا کہ حضرت کے سامنے تو وہ جان اساد تھے جو سب کچھ قربان کیے ہوئے تھے ان سے یہ بات کیسے ممکن تھی کہ وہ نماز میں ہی کرتے بلکہ وہ تو خوش ہوتے کہ جنہوں نے اپنا مال و متا سب کچھ قربان کر رکھا تھا جو ظلم و تشدد کو برداشت کر رہے تھے اور اس کے باوجود کہ وہ انگاروں پہ گھسیٹے جا رہے تھے اس کے باوجود کہ ان پہ پتھر پھینکے جا رہے تھے اور ان کی زبان سے ایک لفظ نکلتا تھا احد احد کے ایک کو ایک مانا ہے اس کے ساتھ کسی اور کو مان نہیں سکتے جن کو کچھ چھڑانے والا نہ تھا ظلم و تشدد میں پس رہے تھے تو نبی صاحب اسلام کے سامنے تو وہ لوگ تھے تو ان کے لیے تو یہ بات ممکنات میں سے نہ تھی ان کے بارے میں کہ وہ نماز کوتا کوتاہی کریں کہ نماز ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت تھی کہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے تو نبی علیہ السلاط والسلام کا ذہن اس لیے اس طرف نہ گیا لیکن بعد میں نبی علیہ السلاط والسلام کا ذہن بھی اس طرف گیا ہے کہ جس میں نماز تراوی میں نبی علیہ السلاط والسلام نے احتیاط فرمائی کہیں یہ نماز فارغ نہ ہو جائے اور امت کے جو بعد والے طبقات ہم جو کمزور ایمان والے ہیں شاید اس کو نبھا نہ سکیں تو آج تو پانچ وقت کی نماز بھی مشکل ہے کو جائیے کہ نماز تلافی کا اہتمام کیا جائے تو نبی علیہ السلاط والسلام تشریف لے گئے دوبارہ تو اس طرح سے بار بار جاتے رہے تو پانچ پانچ کی تخفیف ہوتی رہی آخر میں صرف پانچ نمازیں رہ گئیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ پانچ بھی زیادہ ہیں لیکن نبی علیہ السلام فرمایا کہ اب مجھے درخواست کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ پانچ پانچ کی تخفیف ہو رہی ہے اگر پانچ یہ بھی نہ رہیں تو پھر باقی کیا رہے گا لیکن یہاں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں یہ حدیث پاک میں آتے ہے کہ حضرت جبرائی علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے کہ جب موسا علیہ السلام فرماتے تھے تو جو اسلام کی طرف علیہ السلام دیکھتے تھے کیا ان کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے تو وہاں آمادگی کی کیفیت تھی تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتے ہیں تو علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے لیکن جب پانچ رہ گئی موسا علیہ السلام نے فرمایا تو حضرت نے اسلام کو دیکھا تو وہاں آمادگی کی کیفیت نہ تھی تو معلوم ہوا کہ اللہ نہیں چاہتے تو اس لیے فوراً کہا کہ نہیں کہ میں یہ درخواست نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلاط والسلام تمام انبیاء علیہ مساط والسلام اللہ کی رضا میں ڈھلے ہوئے تھے جب ڈھلے ہوئے تھے تو نبی السلاط والسلام تو ان کے امام ہیں تو آپ کا ڈھلنا تو سب سے زیادہ تھا ہاں یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ایک بڑا مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ نبی علیہ السلاط والسلام جس کو چاہیں قیامت کے دن چھڑا دیں یہ ہمارے یہاں مشہور ہے یہ بات کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پکڑیں گے اگر اسی کو اسی شعر کو لے لیا جائے کہ جس کو اللہ پکڑنا چاہتے ہیں نبی السلاط والسلام بھی اس کی شفات نہیں فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں نبی صلاط اسلام اسی کے مطابق شفاعت فرمائیں گے اس کی شفاعت فرمائیں گے جس کی اللہ بخشش فرمانا چاہتے ہیں اور جس کی اللہ بخشش فرمانا نہیں چاہیں گے نبی علیہ السلاط والسلام کا رجحان ہی اس کی شفاعت کی طرف نہیں جائے گا تو نبی علیہ و اسلام اس قدر اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی مرضی میں ڈھلے ہوئے تو نبی علیہ السلاط والسلام تشریف لائے تو یہ پانچ نمازیں اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پہ نعمت کے طور پہ عطا فرمائیں جب حضرت نبی پاس سے مجھے بات فرما دی کہ اب مجھے شرم آتی ہے درخواست کرتے ہوئے تو وہاں سے چلنے لگے کہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آواز آئی کیا نبی علیہ وسلام کہ ہمارا ضابطہ ہے جو ہمارا اعلان ہو ہم اس میں تبدیلی نہیں کیا کرتے ہم اپنے اعلان میں تبدیلی نہیں کیا کرتے ہم نے پچاس کا حکم دیا ہے یا پچاس کا حکم ہی رہے گا اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ کی امت ادا تو پانچ کرے گی لیکن ہم اس کو پچاس ہی لکھیں گے اور یہ پانچ کو پچاس لکھا جائے اور پھر ہماری بد نصیبی کے اس نماز میں ہم سستی کریں اس نواز کو چھوڑ دیں یہ کتنی بد قسمتی اور بد نصیبی کی بات ہے دوسری نعمت اور دوسرا انعام جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا وہ سورت الباقارہ کی آخری دو آیتیں ہیں آمن رسول ان مندر ارے ربی والمؤمنون سے لے کر فنسل نا القوم کافیرین یہ دو آیتیں ہیں صورت الباقرہ کی آخری دو آیتیں ان کی ایک فضیلہ تو حدیث پاک میں جاتی آتی ہے کہ جب مرنے والے کو دفن کیا جاتا ہے تو ہمارے ہاں تو یہ طریقہ ہے کہ جب مرنے والے کو دفن کیا تو اس کے بعد ہم اذان وہاں کہتے ہیں جبکہ نبی علیہ السلاط والسلام نے بھی اذان نہیں فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اذان نہیں فرمائی جو عمل حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تدفین کے بعد سر کی طرف الف فلا میم ذالک الکتاب یہاں سے پہلی پانچ آیتیں المفرحون تک پڑھی جائیں اور اس کے بعد پاؤں کی طرف آمن رسول سے لے کر فنسن القوم الکافرین تک یسو باقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی جائیں یہ عمل حدیث سے ثابت ہے لیکن ہمارے ہاں حدیث پہ عمل تو تب کریں کہ حدیث پہ عمل تو تب کریں اگر ہمارا کچھ تعلق ہو جاننے والوں سے یا دین کی کوئی طلب ہو تو جو رسوم و رواج چل رہی ہیں ان کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈھال رکھا ہے اب یہ رسوم و رواج ہیں جس پہ شیطان بھی خوش نفس بھی خوش معاشرہ بھی خوش تو ظاہر ہے کہ ان کو خوش کریں یا اللہ کو خوش کریں اللہ تو اپنے گھر کا ہے جب جی چاہے گا اس کو خوش کر دیں گے ان کو خوش کون کرے گا تو اس لیے شیطان کو خوش کرنا بھی ضروری ہے کہ آخر بھائی جو ہے اگر اس کو خوش نہیں کریں گے تو پھر کس کو خوش کریں گے نفس کو خوش کرنا بھی ضروری ہے کہ اس لیے کہ یہ شیطان کا دوست ہے اس کا نمائندہ ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے تو جب تک یہ ایک اصولی بات ہے کہ جب تک اندر والا باہر والے سے تعلق نہیں رکھے گا باہر والا حملہ آور نہیں ہو سکتا اگر ہم بد نصیب کندھا فراہم نہ کرتے امریکہ کو تو یہ مجاہدین پہ کبھی حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح اگر نفس شیطان کی طرف رجحان نہ رکھتا ہو تو شیطان کبھی غالب نہیں آ سکتا تو لہذا ہم اس نفس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور معاشرے کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ شیطان خوش ہوگا نہ نفس خوش ہوگا نہ معاشرہ خوش ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تو معمولی عمل سے بھی انتہائی خوش ہو جاتے ہیں جو خوش ہونے والا ہے اس کو خوش کرتے نہیں جو خوش ہونے والے نہیں ہیں ان پہ اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آمن رسول سے یہ آخری دو آیتیں جو ہیں سورت و باقرا کی یہ اس موقع پہ یہ دو آیتیں نعمت کے طور پہ عطا کی گئی نبی علیہ السلاط والسلام نے اپنی ایک خواہش ظاہر فرمائی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی کہ فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کو یہ دو آیتیں یاد ہوں تو فرمایا کہ اس ان دو آیتوں کو خود بھی یاد کرو اور اپنی بیوی بچوں کو بھی یاد کراؤ تو اس کا اہتمام ہو کہ ان کو یاد کریں اور آگے ان کو یاد کرائیں اور یہ بات فرمائی گئی کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھ لے اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے یہ دو آیتیں پڑھ لے پوری رات خراٹے لیتا رہے نیند کے مزے اٹھاتا رہے اور فجر کی نماز اپنے وقت پر پڑھ لے فرمایا کہ لوگوں کی نظر میں پوری رات وہ سویا ہوا شمار ہوگا اللہ کے نزدیک وہ پوری رات نوافل ادا کرنے والا شمار ہوگا تو اس لیے ان دو آیتوں کو یاد کر لیں اور جب تک یاد نہ ہو تو اس وقت دیکھ کر پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیا جائے جو نبی علیہ صاحب اسلام کی خواہش ہے تو یہ پیغام میں نے پہنچا دیا تو اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ اس کو یاد فرما لیں اور ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ان دو آیتوں کے آخر میں جو دعائیں ہیں فرمایا کہ یہ دعائیں ایسی ہیں جو اللہ نے پہلے ہی قبول فرما لی جب اللہ نے یہ دعائیں پہلے قبول فرما لیں تو اب جب یہ دعائیں قبول ہو گئیں تو ان دعاؤں کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ ایک ذہن میں نقطہ بٹھا لیں کہ قبول کے ساتھ جو آپ اپنی دعا ملائیں گے وہ بھی قبول ہو جائے گی تو ان دعاؤں کو جب آپ پڑھیں گے اور ان کے ساتھ اپنی دعائیں ساتھ پڑھیں گے تو ان کی بڑا کافی کیونکہ یہ تو قبول ہو چکی ہیں اللہ کا وعدہ ہو چکا کہ جو یہ پڑھے گا اس کی دعا تو قبول ہے تو لہذا یہ قبول والی دعائیں پڑھیں گے تو دوسری دعائیں بھی ساتھ ساتھ خود بخود قبول ہوں گی اور تیسرا انعام اور تیسری نعمت اور تیسرا تحفہ جو اللہ نے عطا فرمایا وہ یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام میں آپ کے ہر امتی کو انجام کار جنت میں داخل کروں گا مگر شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا اور نبی علیہ السلام کا بھی یہ فرمانا ہے کہ میں ہر اپنے گناہ گار امتی کی شفاعت کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ شرک اس نے نہ کیا ہو شرک سے آلودہ نہ ہو تو یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فوری عطا فرمائیں سلامتی رحمت اور برکات اور پھر یہ تین نعمتیں یہ مستقل طور پر عطا فرما دی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تو فرمایا کہ السلام علینا سلام ہم پر وعلی عباد اللہ صالحین اور اللہ کے نیک بندوں پر یہاں ایک بات گزارش کر دوں کہ فرمایا کہ سلام کو اپنے درمیان پھیلاؤ کہ ان کلمات کی کثرت کرو اگر کوئی سامنے موجود ہو جسے آپ مل رہے ہیں تو السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و یہ مغفرت ہو کے الفاظ بھی بعض روایات میں آتے ہیں لیکن باقی جو ہم جو اپنے اضافے کرتے ہیں جن میں نہ کوئی جوڑ ہے نہ کوئی تعلق ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو و مغفرت ہو و جنت حلال ہو و حرام اب یہ الفاظ ہم اپنی طرف سے تکے لگا رہے ہیں نہ عربی لحاظ سے کوئی قواعد کے اعتبار سے صحیح ہیں نہ عربی کے کلمات ہیں کوئی اردو ہے کوئی عربی ہے کوئی فارسی ہے تو یہ ہم نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں ان سے اجتناب ہے یہ استحضاء ہوتا ہے اور بسا اوقات اجتزا بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے تو بھارت جب ملاقات ہو تو سلام لیکن جب درس ہو رہا ہو تو اس میں آئیں تو اس میں سلام نہ فرمائیں بس ہونٹوں کو تھوڑی حرکت دے دیں تاکہ فرشتے آپ کو جواب دے دیں اور پھر آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں تو دس کے دوران ہاتھ ملانا اشارہ کرنا سلام کرنا یہ ثواب کی بجائے قابل گرفت ہے تو اسے اجتنا فرمایا جائے اسی طرح مسجد میں بھی جب داخل ہوں تو اونچی آواز سے سلام نہ کریں تاکہ جو لوگ ذکر میں ہوں آپ کے نزدیک تو خاموش بیٹھا ہوا ہے بیکار بیٹھا ہے لیکن ممکن ہے وہ مراقبے میں بیٹھا ہو آپ نے اس کی توجہ ہٹا دی تو اس لیے وہاں بھی آہستہ آواز میں سلام کریں جواب آپ کو فرشتے دے دیں گے اب آپ گھر سے تشریف لائے ہیں اس وقت اگر گھر میں تالا لگا کے آئے ہیں گھر میں کوئی نہیں تو اب آپ جا کے تالا کھولیں گے وہاں کوئی آدمی کوئی موجود نہیں ہے تو یہاں کس کو سلام کریں لیکن ہمارا کہ یہاں بھی عادت برقرار ہونی چاہیے تو اس موقع پر یہ سلام کے کلمات یہ سکھلا دیے ہیں السلام علین و عباد اللہ علیہ اگر ایسی جگہ میں آپ داخل ہوں جہاں کوئی آدمی موجود نہیں ہے آپ ہی ہیں تو یہاں بھی سلام کی نعمت سے سعادت سے محروم نہ رہیں تو یہاں السلام علینا علینہ وعلا عباد اللہ صالحین کے کریمات جو ہے یہ ادا فرمائیں گے اس کے بعد اشہاد میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ کے نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ اللہ کے سوا و اشہاد اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اس کے بندے و رسول اس کے رسول ہیں یہ کل میں شہادت کے کریمات ہیں جس پر پہلے سبق میں گفتگو ہو چکی ہے لیکن یہاں سے ایک بات میں عرض کر دوں کہ جس وقت آپ تشہد پڑھیں گے تو اشہد اللہ اس پہ آپ اپنی انگلی کو سیدھا فرمائیں گے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ اپنی انگلی کو گرا دیں گے اور پھر جب تک آپ بیٹھے رہیں گے اسی حال میں ہاتھ کو رکھیں گے کہ یہ دیکھیے کہ یہ جو درمیان والی انگلی ہے بڑی انگلی شہادت انگلی کے ساتھ والی انگلی اس کا اور انگوٹھے کا آپ دائرہ بنائیں گے اور جو باقی انگلیاں ہیں ان کو آپ اکٹھا کر لیں گے دو انگلیاں جو ہیں ان کو آپ ملا لیں گے مٹھی بنا لیں گے درمیان والی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ دائرہ بنائیں گے اور یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کو اشہد اللہ پہ کھڑا کریں گے اور الا پہ اس کو گرا دیں گے یہ اشارہ ہے کہ لا الہ کہ یہاں دکھائیں گے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے انکار ہے لیکن جب اللہ کا نام آیا اللہ تو اس کو جھکا دیں گے کہ اللہ کے آگے تو ہم جھکے ہوئے ہیں کہ اسی کے فرم بازار ہیں اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں پھر یہ ہاتھ اسی حالت میں رہ جائے گا جب تک کہ آپ قادے کی حالت میں ہیں تو بعض حضرات اپنی انگلیاں سیدھی کر لیتے ہیں سیدھی نہیں کریں گے اور بعض حضرات کیا کرتے ہیں انگلی کو حرکت میں رکھتے ہیں ہلاتے رہتے ہیں تو یہ ہلانا بھی منع ہے یہ حدیث آگے انشاءاللہ سب کو میں آئے گی تو ہلائیں گے نہیں بلکہ آپ لاپے جو ہے انگلی کو سیدھا کریں گے اور الا اللہ پہ اس انگلی کو گرا دیں گے ہاتھ اسی حالت میں رہے گا جب تک کہ آپ کادے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں سلام پھیرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو سلام پھیرنے پہ ہاتھ سیدھا کر لیں گے اور اگر آپ درمیان والے کادے میں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہوتے ہوئے یہ ہاتھ کو پھر سیدھا فرمائیں گے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح سمجھ صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے تو آپ الحمد للہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين به اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك واجعلنا منهم اللهم احفظهم واحفظ دينهم وإيمانهم وأموالهم وأعمالهم وإيالهم اللهم لا تسلط عليهم أعداءهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين گرخم کی رخ میں وقت